ایمان اور مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن جو ہیں وہ قادیانی ہیں قادیانی بالخصوص پاکستان کے اندر اپنے جھوٹے نبی کی نبوت کی تبلیغ کرتے ہیں اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس آ کر جب بیٹھتے ہیں تو وہ سب سے پہلے علماء کی غیبت کرتے ہیں علماء کی غیبت جب کرتے ہیں تو مسلمان بھی علماء کے خلاف بات شروع کر دیتے ہیں چلتے چلتے حیات عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں اور اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور ان کے خلاف باتیں شروع کر دیتے ہیں پھر اسی طرح اگلے سٹیپ میں مہدی کا تذکرہ پھر اس کے بعد نبوت کا تذکرہ پھر ختم نبوت کا تذکرہ نبوت جاری ہے یا بند ہو گئی اس طرح کی باتیں کرتے کرتے سادہ لو مسلمانوں کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں سامعین محترم ایک دو قادیانیوں کے ساتھ چند واسطوں کے ساتھ میری بات ہوئی اور میں نے اس کے پاس حضرت مولانا اللہ وسا صاحب کی کتاب آئینہ قادیانیت بھیجوائی جب یہ کتاب اس کے پاس پہنچتی ہے تو اس نے جو واسطہ تھا بیچ میں اس عالم سے کہا اس میرے قاصد سے کہا کہ جناب یہ کتاب لکھنے والا تمہارا ایک مولوی ہے اور مولویوں کی حالات دیکھ لو آج کل سارے لوگ مولویوں کے خلاف ہیں ان مولویوں نے نوز باللہ دین کا بیڑا غر کر دیا ہے اتنے فرقے بنا دیے ہیں لوگوں کو آپس میں لڑا دیا ہے لہذا ہم جو ہے اس کتاب کو نہیں مانتے ہمارے غلام قادیانی نے نہ ہی ہی اس طرح کی کوئی بات کی ہے نہ ہی اس طرح کی کوئی بات لکھی ہے مولانا اللہ وسایہ صاحب نے جتنے حوالے اس کے اندر لکھے ہیں یہ سارے اپنی طرف سے لکھے ہیں سامین محترم میں نے اس کے پاس تا, تا, تا, میں نے اس کے پاس احتساب قادیانیت کی دو تین جلدیں بھیجی جو میرے پاس بیالیس جلدیں موجود ہیں اس نے اس کا بھی رد کر دیا پھر قادیانی شبہات کا جواب وہ بھی مولانا اللہ وسایہ صاحب کی تعلیف ہے وہ اس کے پاس بھیجی اس نے اس کا بھی رد کر دیا اور کہا ہمارے ہمارے غلام قادیانی نے اس طرح کی کوئی باتیں نہیں لکھی ہیں جس طرح انہوں نے مسلمانوں کو آپس میں لڑا دیا ہے ہم بھی مسلمانوں کی طرح ایک فرقہ ہے ہمیں بھی تمہارے ساتھ لڑا دیا ہے ہماری کسی کتاب میں یہ بات نہیں لکھی ہوئی سامین محترم اس وقت میں اتنے بڑے جمع غفیر میں اور اپنے اکابرین کی موجودگی میں مرزا غلام قادیانی کی چند کتابیں لایا ہوں اور آپ کو گواہ گواہ بن کر بنا کر دکھاتا ہوں کہ اللہ وسایا صاحب نے اگر کتاب میں لکھا ہے تو اپنی طرف سے نہیں لکھا احتساب قادیانیت کی پینتالیس جلدوں میں جو کچھ لکھا ہے اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں لکھا ہاں ہاں قادیانی شبہات کے جواب میں تینوں جلدوں میں جو کچھ بھی لکھا ہے اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں لکھا ہوا محترم یہ میں چند کتابیں نمونے کے طور پر لایا ہوں ایک کتاب ہے اس کتاب کا نام ہے براہین احمدیہ اس کتاب کے چار حصے اس میں موجود ہیں پانچوہ حصہ علیدہ ہے یہ کتاب چھاپنے والے مرزائی ہے چھاپنے والے مرزا غلام قادیانی کے پیروکار ہیں جو حوالے مولانا اللہ وسائع نے دیئے ہیں قادیانی شبہات کے جوابات کے اندر وہ سارے اس کتاب کے اندر موجود ہیں یہ ایک کتاب ہے اس کتاب کا نام ہے منتخب آیات اور یہ کتاب یہاں سے چھپی ہے اس علاقے کے قریب سے چھپی ہے جس کا نام وربوہ کہتے ہیں اس کتاب کے اندر بھی لکھا ہوا ہے ختم نبوت کا انکار انہوں نے واضح الفاظ میں لکھا ہے یہ کتاب میں آپ کے سامنے لایا ہوں اس کتاب کا نام ہے حضرت مسیح ماضی حال اور مستقبل کے ہے نوز باللہ اوپر تصویر بھی ہے اس کے اوپر فوٹو بھی ہے اس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کو نوز باللہ لانتی موت کہا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے موجزوں کو نوز باللہ شعبدہ بازی کہا ہے یہ نشان لگے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں سامین محترم یہ اصل کتابیں موجود ہیں قادیانیوں کی اپنی کتابیں موجود ہیں میں آج ساری دنیا کے قادیانی کو اپنے کابر کی موجودگی میں ادنا غلام ہونے کی حیثیت سے چیلنج کرتا ہوں اور دنیا کے قادیانیوں کسی بھی میدان میں کسی بھی جگہ پہ کسی بھی شہر میں کسی بھی بستی میں کسی بھی چوک پہ کسی بھی چراہے میں جس طرح میرا کابر نے چیلنج کیا تھا یہ مت سمجھو کہ پیر میں علی چلا گیا عطا اللہ شاہ چلا گیا تاج محمود چلا گیا یوسل دھیانوی شہید ہو گیا خادم موجود ہے غلام موجود ہے نوکر موجود ہے ہم چیلنج دیتے ہیں آؤ اگر قادیانی کی کتابوں سے تمہیں کائنات کا غلیظ ترین مرتد ثابت نہ کرے تو ہماری جان کا خون معاف ہے